حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کے پھل خریدے جن میں اسے بہت خسارہ ہوا اور وہ بہت مقروض ہو گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن اس سے اس کا پورا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا تمہیں جو کچھ ملتا ہے لے لو اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھپن